نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا رحي أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تحمر ستجدني إن شاء الله من الصادقين فلما أسلم وخله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم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 الصلاة الصلاة الصلاة والسلام والسلام والسلام عليك عليك عليك يا يا يا حبيب الله شفيع خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد ہم دوسرا بعد قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فلما بلغ بما السعی آیا جب وہ مزداری کی عمر کو پہنچ چکے قال یا بنی انی کی نام تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے انی اور کی میں خواہ ہوں دیکھتا ہوں اصلاحوں کا مقام زور مارا کرا کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بتلا کہ تیری مرضی اور تیری رائے کیا ہے اور مرد انہوں نے عرض کی کہ آپ وہ کیجیے کہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے ستر ان شاء اللہ مسفا تو آپ قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں فلما اسلم پھر جب دونوں نے اپنی گردن چھٹا دی وطن لہو جبین اور اس کو پیشانی کے بل گرا دیا تو آواز آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلا دیا کرتے ہیں رحم البلا الدین بے شک یہ کھلی آزمائش تھی وہ فدینہ ہم عظیم اور ہم نے ان کے فدیے میں ہم نے ان کا فریہ دیا ذبح عظیم کے ساتھ یہ سن اسلامی کا آخری مہینہ ہے یہ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت اور اس ماہ مبارک میں امت مسلمہ کے صاحب احتساب افراد اسلامی ایک اہم رکن ہک کی صادت سے ور ہوتے ہیں اور دوسری عظیم نعمت اس ماہ مبارک میں امت مسلمہ جو انجام دیتی ہے وہ قربانی ہے کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس امت مسلمہ کے ان افراد پر واجب ہے جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہوتے ہے یہ قربانی اس عظیم واقع کی یاد دلاتی ہے کہ جو حضرت سلینا ابراہیم عالیہ نسینہ علیہ تسلیم کی ذات گرامی سے متعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے العزم اور بڑے برگزیدہ پیغمبر جن کا لقب خلیل اور خلیل اس گہرے دوست کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے دوست کے لیے بڑا پیارا اور محبوب ہوا کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل فرمایا ہے قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں وقت حضر ابراہیم خلیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلیل عطا فرمایا اور یہ لقب ان کو بڑی آزمائشوں اور بڑے امتحانات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد عطا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بڑے درس آموز ہیں سبق آموز ہیں ایک ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کا سبق آموز ہے کیسے کیسے امتحانات ان کے ہوئے کیسے کیسے اطلاع اور آزمائش کے مراحل سے جو ہے وہ گزرے ہیں یہ انہیں کا حصہ ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا اور کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں صبر اور شکر کا مظاہرہ فرمایا ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو سرزمین مقدس ملک شام سے سرزمین زمین مقدس پہنچے ہیں اور وہاں اللہ کے حضور آپ نے اولاد کے لیے دعا کی اور اب بہبل میں نقص کہ میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما خبر مجھے غلام خلیم پھر ہم نے انہیں ایک بڑے بردبار اور بڑے جی شعور بچے کی خوشخبری سنائی تمہارے یہاں فرزن متولد ہوگا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں پہلی بیوی حضرت سارا اور دوسری بیوی حضرت حاجر حاضرہ کہا جاتا ہے تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام حسن سے متولد ہوئے حضرت حاضرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلاتی تھی تو حضرت سارا کو بڑا رشک ہوا کرتا حضرت سارا یہاں بھی اولاد نہیں ہوئی اسی دوران حضرت سلم ابراہیم علیہ السلام سے ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے کہا کہ آپ حضرت حاضرہ اور اسماعیل کو دور جا کر چھوڑائیں اور یہیں سے یہ سمجھ لیں کہ یہ دراصل مقت المکرمہ کے آباد ہونے کا ایک سبب شروع ہوا اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہی کی گئی کہ جیسے سارا کہہ رہی ہیں آپ اس پر عمل کر لیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اپنی سواری پر بٹھا کر جہاں اب خانہ کعبہ ہے اس کے قریب جو زمزم کا کنواں ہے یہاں پر جو ہے وہ اس خطے پر اور اس خطے زمین پر یہاں پر اتار دیا تھوڑا سا جو ہے وہ توسے دان میں کھانے کا سامان یعنی کھجورے وغیرہ رکھ دی کھجورے رکھ دی اور ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور یہاں پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت حاضرہ نے جو ہے وہ عرض کیا حضرت ابراہیم سے کہ آپ یہاں ہمیں جو ہے بیابان میں جہاں کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہے اور کوئی جو ہے یہاں پر نگراں بھی نہیں ہے محافظ بھی نہیں ہے آپ چلے جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیا اسی مت کی طرح سے چند مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاضرہ نے یہ عرض کی تو اس پر پھر یہ کہا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو حضرت حاضرہ علیہ السلام تحتی صابرہ اور تحتیس شاکرات تھیں اور اللہ کی ذات پر کیسا کامل اعتقاد اور توقل تھا تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا تھا اونا روبی تو بلّہ ربن والے ہی توکل اگر ایسی ایسی بات ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ وکال جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا اور ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور اسی کی ذات پر جو ہے مجھے بھروسہ اور اسی کی ذات پر مجھے اعتماد ہے چنانچہ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب وہ تھوڑا بہت جو پانی اور کھجوریں تھیں وہ ایک روز کے بعد ختم ہو گئی گرمی کا زمانہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی جو ہے شیرخار تھے تو پانی ختم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا تو جو ہے جناب چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق جو ہے پیاس کی وجہ سے خشک ہوا ظاہر ہے ماں تھی پانی کی تلاش میں جو ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہیں قرب و جوار میں پانی نظر نہیں آیا تو حضرت حاضرہ علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے وہاں پر جو ہے جناب کوہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں آپ چلی دوڑی اور پھر ایک طرف تو پانی کی تلاش دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فکر کہ کیا کہیں کوئی جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچ جائے کوئی موزی جانور ان کو جو ہے حیثیت نہ پہنچا دے تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھتی پھر وہاں سے جو ہے چلتی اور دوڑتی اور پھر مروا پر پہنچ کرتے وہی خیال جو ہے کہ بچے کو کوئی جانور موزی کوئی تکلیف نہ پہنچا دے مروا پر کھڑی ہو کر دیکھتی اس طرح سے حضرت سارا حضرت حاضرہ علیہ السلام جو ہے سات مرتبہ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا اور دوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ چلنا ان کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ شریعت میں ہر عمرہ کرنے والے اور ہر حاجی کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ وہ اس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان چلا کریں اور اس حصے زمین پر دوڑا کریں یہ حج جو ہے اگر آپ غور کریں تو حج اور عمرے میں سارے کے سارے افعال و ارکان وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں کہ جو اس طرح سے حجاد اکرام اور عمرہ کرنے والے جو ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ صفا اور مربع کے درمیان حجاج اور عمرہ کرنے والوں کا چلنا اور دوڑنا یہ واجب اگر چھوڑ جائے اور نہ کیا جائے تو اس صورت میں ان پر ایک قربانی کرنا ایک دم دینا سرزمین حرم میں واجب ہو جاتا ہے تو غرض یہ کہ حضرت حاضرہ علیہ السلام اس طرح سے وہاں دوڑے اور پھر اس کے بعد استاد پھیرے لگا لیے تو پھر اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائیں ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس زیادہ ہوئی تو ایریا مبارک جو ہے زمین پر رگڑی تو اس ایریا مبارک کی رگڑ سے یہ زمین میں چشمہ جاری ہوگی یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شیر خارگی کے عالم میں جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کا جو ہے مظاہرہ کہ پانی کا چشمہ نکل آیا حضرت حاضرہ جب پہنچی یا دیکھا تو پانی بہ رہا ہے جب جلدی سے جو ہے جناب مٹی جمع کر کر ارد گرد جو ہے وہ اس کے لگا دی گئی پانی جو ہے وہ زمین میں جذب نہ ہو جائے پانی جو ہے جمع ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کہ زم زم پانی کو رک جا ٹھہر جا یہاں کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ریڑی مبارک سے جو پانی نکلا تو اس کے گرد اس طرح سے انہوں نے مٹی جو مڈیر بنائی اور پانی وہاں پر جو جمع ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا یہاں جو ہے یہ بات عرض کروں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے ادھر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے زمین سے جو ہے چشمہ جاری ہوا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ آپ کی انگستان مبارک سے جو ہے جناب پانی کے پارے جو ہے وہ جاری ہوئے چشمے جاری ہوئے اتنے مواقع ہیں تو یہ ہے شان ان حضرات کی کہ جہاں جو ہے ساری جو ہے دنیاوی اور مادی وسائل اور ذرائع جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر جو ہے ان کے وجود سے جو ہے اللہ کی رحمت کے چشمے جو ہے وہ پھوٹتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس لیے فرماتے ہیں کہ ندیاں انگلیاں ہیں فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیار سے گھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اور اپنے مشہور زمانہ سلام میں فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت سے کہ آپ کے واقعات میں متعدد مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سفر میں ہیں اور غزوات میں ہیں جنگ جنگ کا موقع ہے پانی ختم ہو جاتا ہے قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر حضرات صحابہ اب میں پانی کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میں کیا کروں میں کیا کروں اللہ سے دعا کرو حضرات صاحب اکرام کا یہ عقیدہ تھا وہ جانتے تھے کہ ہماری مشکلوں کا حل اور ہماری پریشانیوں کا مداوع جو ہے سرکار کے دربار ہی سے حل ہوتا ہے اسی لیے حضور کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نہ نہیں فرماتے تھے اور یہ نہیں یہ نہیں کبھی فرمایا کہ اب کیا ہوگا اب تو میں کیا کروں ایسا کبھی نہیں فرمایا جب بھی کوئی سائل جب بھی کوئی یعنی مشکل میں گھرا ہوا اور مسائل میں مبتلا پہنچے ہیں حضور کی خدمت میں تو سب کی مشکلیں دور ہوئی ہیں سب کی مصیبتیں دور ہوئی ہیں سب کے مسائل حل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل علیہ و السلام قبض یہ کہ یہاں پر پھر اس طرح سے جو حضرت حاضرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت سینا ابراہیم علیہ السلام وقتاً وقتاً تشریف لاتے رہے یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبر مبارک جب تیرہ برس کی مختلف روایت ہیں تیرہ برس کی جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک روز یہ فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرا نہلاؤ اور ان کو جو ہے عمدہ کپڑے پہنا دو اور تنگی ونگی کر دو تو اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام ایک چھری اور ایک رسی بھی لے لیں حضرت حاضرہ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ کیا کیا معاملہ ہے کہاں کے لیے تیار ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جانا ہے درمیان میں پھر یہ بھی ہوا کہ جناب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اس مقام پر جب آپ نے رہائش اختیار کر لی تو اسی دوران جو ہے ایک عرب کا ایک قبیلہ قبیلہ بنی جرہم یہ شام کی منڈیوں میں تجارت کے لیے یہاں سے ان کے قابل گزرا کرتے تھے تو دیکھا کہ اس مقام پر ایسے پرندے بھی جو ہے نظر آئے کہ جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتے تلاش کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہ تلاش کرتے کرتے جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پر جو ہے یہ دونوں حضرات تشریف فرما ہے اور پانی کا چشمہ ہے قبیلہ بنی جو ہم کے ان افراد نے جا کر بتلایا کہ اس طرح سے پانی کا چشمہ ہے وہاں پر تو اور وہاں پر اس طرح سے جو ہے خاتون اور یہاں پر جو ہے نو عمر بچہ بھی موجود ہے قبضے بنی جو ہم کے لوگ حضرت حاضرہ کے پاس آئے اور ان سے یہاں پر آباد ہونے کی جو ہے وہ اجازت چاہیے تو حضرت حضرہ علیہ السلام نے ان کو اس شرط پر اجازت دے دی کہ پانی پر کنٹرول انہیں کا رہے گا یہاں پر ضرور رہیں لیکن پانی پر جو ہے انہیں کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا پانی پر تمہاری کوئی اجارہ داری نہیں ہوگی تو اس طرح سے خانہ کعبہ جو ہے سرزمین حرم کی جو ہے وہ آبادی کی بنیاد ہوئی اور یہاں پر جو ہے وہ آبادی کا سلسلہ شروع ہوا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ سے جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور جب مقام مینا میں پہنچے ہیں تو شیطان جو دشمن انسان ہے وہ کب یہ چاہتا تھا کہ جناب جو ہے یہ اس مرتبے پر فائز میں بہتانے کے لیے ایک جو ہے عمر رسیدہ شخص کی شکل اختیار کر کر حضرت حاضرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے جا کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے شوہر جو ہیں تمہارے فرزن اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر گئے تو حضرت حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو اور میرے شوہر اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے گئے ہیں تو شیطان نے مردوب نے کہا کہ کیا دوست سے ملاقات کے لیے چھری اور رسی بھی لے جائی جاتی ہے تمہاری غلط فہمی ہے یہ وہ تو جو ہے ان کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے گئے آپ نے فرمایا کہ کیا اتنا شفیق اور مہربان باپ اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے حاصل کیے ہوئے بیٹے کو کیا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے تو شیطان نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کر کا کہنے لگا کہ ہاں بات یہ ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنے جو ہے وہ زون میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے اللہ کا یہ حکم ہے اور خواب کی بنیاد پر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو حضرت حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ کا یہ حکم ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سنہرا موقع موقع کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے فرزند کی قربانی کو میرے فرزند کے ذبح ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک اسماعیل کیا اگر سینکڑوں اسماعیل ہو تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں یہ سن کر شیطان یہاں سے تو مایوس ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور وہی جو ہے بزرگانہ صورت میں ان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ اسماعیل تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے والد تمہیں کہاں جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد مجھے جو ہے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں تو کہنے لگا کہ ملاقات کے دوست کے لیے جو ہے یہ چھری اور رسی کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے بات تم نے بھی جو ہے سمجھی نہیں بات یہ ہے کہ تمہارے والد تمہیں جو ہے اللہ کے راہ میں محض اپنے خواب کی بنیاد پر اور یہ سمجھ کر کے یہ خیال کر کر کے اللہ کا حکم ہے اس لیے جو ہے تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا اس کی زبان سے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ذبح کرنا چاہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر میرے پروردگار کا یہ حکم ہے اور حکم خدا بندی ہے تو ایک اسماعیل کا کروڑوں اسماعیل بھی کم ہے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اب یہاں سے بھی مایوس ہو گیا اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے ابراہیم تم نے یہ بیٹا اللہ سے دعائیں مانگ کر لیا ہے تم نے کیسی کیسی دعائیں کی ہیں اللہ کی بارگاہ میں رب حبلی من الصالحین ہیں کہ مجھے نیک اور صاف ستھرا فرزند عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اتنا خوبصورت اور تمہیں ایسا جو ہے حسین و جمیل بیٹا عطا فرمائے اور تم محض و خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں سمجھتا ہوں کہ تو شیطان ہے اور تو مجھے جو ہے اللہ کی میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے مجھے جو ہے باز رکھنا چاہتا ہے یہاں آپ نے کنکر اٹھائی اور جناب جو ہے اس کی طرف کنکر ماری اور اس طرح سے وہ شیطان آپ کے راستے سے ہٹا اللہ تبارک وصعلہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بھی ایسی پسند فرما آئی کہ قیامت تک کے لیے حجاج کے لیے جو ہے شریعت میں ہمارے یہ ضروری قرار دے دیا گیا کہ ہر حج کرنے والا جو ہے اس مقام پر پہنچ کر جو ہے اس اسی جگہ پر جو ہے یہ کنکریاں مارا کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ حج میں یہی سب کچھ ہے اللہ کے ان محبوب بندوں کی ادائیں حج کیا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کی ایک جھلک ہے جو ہر سال جو ہے تازہ کی جاتی ہے یہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی بارگاہ میں ان کے افعال و اعمال ان کی ادائیں ایسی پسند ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے شریعت میں دین میں ضروری قرار دے دیتا ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر اس طرح سے جو ہے کنکری مار چکے تو پھر جو ہے اصل واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آپ نے رکھا جس کا قرآن کریم میں اس طرح سے ذکر فرمایا کہ کہا قال خو اراف المنام اور جب اس مقام پر پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ بیٹے میرے میرے پیارے بیٹے اور ایک دعاؤں سے حاصل کیے ہوئے بیٹے انی المنام میں نے جو ہے وہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اسباؤ کا فضل مالا کرا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں وہ خواب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارنے والے نے پکارا اور کہا کہ قوم فقر رب القربان علیہ العالمین اٹھیے اور اللہ رب العزت کے لیے جو ہے آپ قربانی کیجیے آپ اٹھے اور آپ نے جناب جو ہے سو دمبے لیے اور اللہ کی راہ میں پہاڑ پر لے جا کر ان کو ذبح کر دیا آگ آئی اور ان ذبح شدہ دمبوں کو وہ آگ اٹھا کر لے گئی پہلے جو ہے یہی ایک علامت تھی مقبولیت کی کہ قربانیاں جو ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں جو نظر کی جاتی کیا جاتا تھا مال پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آگ آتی تھی وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سب کی یہ قربانی اور یہ نظر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان مقبول ہو گئی ہے دوسرے لوگ پھر سوئے تو پھر یہی ندا آئی فطل قربان علی رب العالمین آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی کیجیے تو اونٹ لیے پربا قسم کے موٹے قسم کے بہت خوبصورت حسین و جمیل اور پہاڑ پر لے جا کر ان کو بھی ذبح کر دیا پھر جو ہے آگ آئی اور وہ اٹھا کر لے گئی تیسرے روز جب سوئے تو پھر جو ہے وہی ندا آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ صدام الدین میں خواب کی حالت میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تجھے جو ہے ایسی قربانی جو ہے وہ مقبول ہے کیسی تجھے قربانی چاہیے کیا میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی ضرورت ہے یا میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کروں تو ندا آئی کہ ہاں تمہارے بیٹے ولد کا اسماعیل تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی منظور ہے چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر اس طرح سے وہ ساتھ لے گئے اور وہاں پر پھر اس بات کو جو ہے بیان فرمائے علماء کرام نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ خواب بیان کرنا اس لیے تھا کہ کل جو ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو خبر ہی نہیں تھی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لا رہے ہیں اور یہ تو زبردستی اسماعیل پر کی گئی تھی ورنہ ان کا کوئی اپنا حصہ نہیں اس لیے جو ہے پھر جو ہے آپ نے فرمایا کہ انی اوافی منام انی انی بہو کا گل مادہ ترا کہ میں تجھے فارم میں دیکھ رہا ہوں کہ سبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے تیری مرضی کیا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا پرانے قریب نے اس جواب کو بھی جو ہے بیان فرمایا فرمایا کہ ابت فالمات عمر کہ اے میرے ابا حضور آپ کو جو حکم کیا ہے کیا گیا ہے آپ اس پر عمل درامد کیجیے سطح جدونی ان شاء اللہ تو آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ اسلم الجبین جب یہ مکالمہ ہو گیا یہ گفتگو ہو گئی باپ اور بیٹے نے سر نیاز کم کر دیا تو پھر کیا ہوا وص الجبین ان کو جو پیشانی کے بل جو ہے لٹا دیا اور اس طرح سے رسی وسی باندھ کر جو ہے جناب جب ذبح کرنے کا موقع آیا اور چھری جو تیز کی ہوئی تھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے نازک حلق پر جب اس چھری کو چلانا چاہا ہے تو چھری سے جو ہے حلق پر کوئی نشان تک نہیں آیا اور ہوا یہ کہ اتنا غصہ آیا اتنا جو ہے غصہ آیا کہ زمین پر چھری کو اٹھا کر مارا ہے تو فرماتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ذبح کیوں نہیں کر رہی ہے تو حلق کیوں نہیں کاٹ رہی ہے اللہ والوں سے ہر چیز باتیں بھی کر لیا کرتی اللہ والے جو ہیں وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں ان سے ہر چیز ہر مخلوق باتیں کر لیا کرتی ہے چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ نے مجھے اس لیے نہیں جلایا تھا کہ اسے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ مجھے نہ جلائے سوری نے کہا کہ جب آپ کو تو ایک مرتبہ یہ حکم ہوا تھا کہ آپ کو نہ جلائے مجھے اللہ کی طرف سے ستر مرتبہ حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی نہ کٹے تو میں کیسے کاٹ سکتی تھی اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے جو ہے وہ دمبا لے جا کر ان کی جگہ پر لٹا دیا جائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے جو یہ دمبا جدا ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہی سواب ملے گا اور ان کے بعد جو ہے پھر یہی جو ہے جانور حلال جو ان کی جگہ جو ذبح کیا جائے ان کو وہی ثواب ملے گا اسی لیے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنا دینا ہوں ابراہیم کب سب دقت کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ ابراہیم تم کیسے خلیل ہو کب سب تب ہوا تم نے اپنا وہ خواب سچا کر دکھایا ان نہ البلاء المدین یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ بہت بڑا امتحان تھا یہ بہت بڑے مراحل تھے جن سے تم صبر و شکر کے ساتھ جو گزر گئے اور وفدینہ دیدین عظیم ہم نے ان کا ذبح عظیم کے ذریعے جو ہے ادا کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا ثواب مل گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی نہیں کٹا ان کے حلق پر نشان تک نہیں آیا اور ہم نے ان کی یہ قربانی منظور فرمائی اور اس طرح سے ہم نے اس کے بدلے جو ہے ضبح عظیم جو ہے عطا فرما دیا اور قیامت تک کے لیے جو ہے امت مسلمہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ قربانی واجب فرما دی اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ ماں و سما کے خواب نہیں ہوا کرتے ہیں ان کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں ان کے خواب حکم الہی ہوا کرتے ہیں ان کے خواب وہی الہی ہوا کرتے ہیں آج کوئی اگر خواب میں یہ باتیں دیکھے تو ہرگز اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ جناب خواب میں میں نے دیکھ لیا اور اس طرح سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کر ڈالے ایسا ہرگز نہیں ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب کی طرح ہمارے خواب بھی نہیں ہوا کرتے ہیں کہ جائے کہ جناب ہم ان کی طرح ہو جائیں وہ نفوظ خود کیا وہ ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ ان کو اس طرح سے جو ہے رہنمائی فرماتا ہے اس طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ احکام عطا فرماتا ہے حرم حرم شریف کا خانہ کعبہ کا مقصد مکرمہ کا پتہ ہونے کا بھی دیکھیے خوابی کی صورت میں اللہ تبارک مطالعہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے فرمایا تھا صدق اللہ رسول بالحق الحرام ان شاء اللہ محلقین سبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ امت مسلمہ کے لیے جو ہے اس حکم کو جو ہے باقی رکھا گیا ہے اور آج امت مسلمہ کے وہ افراد کہ جو صاحب استطاعت ہیں صاحب نصاب ہیں ان کے لیے جو ہے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کریں گے قربانی جو ہے کر کر کر ہی جو ہے اس سنت کو پورا کیا جا سکتا ہے کوئی اگر یہ چاہے کہ اتنی رقم جو ہے ہم کسی جو ہے رفاع عام یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خرچ کر دیں تو ہرگز قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کا وجود اس طرح سے بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جو صاحب احتساب ہیں قربانی نہیں کرتے تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آیا کریں اس سے جو ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حکم کتنا معقد ہے اسی لیے جو ہے اس کا حکم جو ہے وجوب کا ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو نوازا ہے صاحب احتساب ہیں وہ خود دلی کے ساتھ اور جو ہے نیک نیتی کے ساتھ قربانی جو ہے وہ کیا کریں اللہ سے بنے ایک نیت کے ساتھ جو قربانی کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں انشاءاللہ وہ مقبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ملک کی ٹاپی کی نیت للہ رب العالمین